سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم مجھ سے بغض نہ رکھو کہ تمہارا دین ہاتھ سے جاتا رہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کیسے آپ سے بغض رکھ سکتا ہوں اور حال یہ ہے کہ اللہ نے آپ ہی کے ذریعے ہمیں ہدایت بخشی ہے آپ نے فرمایا تم عربوں سے بغض رکھو گے تو مجھ سے بغض رکھو گے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار نو سو ستائیس یہ حدیث ضعیف ہے